سفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے انہوں نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے ایک گنوار نام نامعلوم معلوم یا بن ابی حازم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر مجھ سے بیعت لیجئے آپ نے اس سے بیعت لے لی پھر دوسرے دن بخار میں ہل ہلاتا آیا کہنے لگا میری بیعت فسخ کر دیجئے آپ نے انکار کیا بیعت فسخ نہیں کی جب وہ پیٹھ موڑ کر چلتا ہوا تو فرمایا مدینہ کیا ہے لوہار کی بھٹی ہے پلید اور ناپاک میل کچیل کو چھانٹ ڈالتا ہے اور کھرا ستھرا مال رکھ لیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو سولہ